خبریں اخبار ہفتہ انتی رمضان المبارک چودہ سو تینتی ہجری اٹھارہ اگست دو ہزار بارہ وہ بیان ہے کہ پچھلے سفر جرمن عدالت نے توہین توہین آمیز خاکے بنانے کی اجازت دے دی ابھی کے لیے کیا ہے پہلا پہلا پہلا سوال سوال پیا اس پہ کی لکھا گیا مسلم کمیونٹی کا عدالت کے خلاف شدید احتجاج عدالت کے خلاف شدید حال عدالت ہے <laughs>

بھرپور احتجاج کریں گے ہائی تعلیم ہوتی رکھا گے نظام اچھا دھی چوت کتے نو پوچھ بھی لشکر تبلا لیا اتنے جدو جی چیف جسٹس چیف جسٹس کار چودھری جدو یہ اتریا سی تو پھر بحال کرنے جلسے جلوس ہوئے سن تو یہ دلے انہیں جلو اتنے جلسہ کیتا مینارے پاکستان بھابیاں رل کے سارے ساجد بھی سارے کٹے سن پھر کی نعرے کی لگے نے چچوں کی بحالی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی وہ بہن کا چھوٹا اتنے تو وہی جرمن کا قانون ہے وہی برٹش لا برطانیہ امریکہ کوفر کا قانون ہے وہ ماں کا چھوٹا اندھی بحالی جنگ ہو رہی ہے ادھر سلیبی جنگا شروع ہو گئی ہیں یہ سلیبی جنگا کا آغاز ہو رہا لہٰذا احتجاج بھرپور کریں گے اور ماں چودہ دس اِسی کہڑے پاس ہیں کہڑے پاس ہیں

میں چیلنج سنو دنیا کے سارا اپنی جنگ ثابت کر دو شیعہ کتے ہو میں کہ تصا دنیا اتنے کافران اپنی جنگ ثابت کر دو ابھی مزہ پتائیں بھی لڑے جے چی لڑے جوران اتنے لڑے جے ہوں ویک سعود ارب ساری گھومتا نے وہ بھابی حضرت جی باقی اساما جی بوت ڈرام چا بھی میں میں دن ہے دین کا بیڑا ڈوبن ڈوبل کربھی کرتے جان کے بنایا نا بہن کا چوٹا سر دتی پیا تیری ماں نو کھوتے لین مرا دیتے نہیں ملکا دے ملک اجاڑ دیتے نہیں ایسی عجیب گل ہے امریکہ نو سما نہیں سی لبن ڈیا لبن سے آیا ملٹری اکیڈمی لب پیا جی ساری قوم خود نہیں تو خود پتا نہیں جمن جگہ معلوم ہوا صرف انہیں منصوبے اپنے پورے کرنے سن جتنے جتنے قبضے کرنے سن بندے مارنے سن اسلام اجاڑنا سی مسجد کلانی سن قرآن چھاڑنے سن تار سور کے لگایا لگایا اگو فوج ساری نال لگی آئی لگی آئی ہے جس لیے منصوبے سارے پورے ہو گئے فوج نے آگے آدرا اسامہ مر گیا اسامہ مارنا نہیں سی اسامہ سی وہ پھر یہ میں مثال جوڑی سی بھائی دو پنڈ سن انہوں کی واہ آپ مخالفت کھانے سی ایک نے سوچیا بھی یار بغیر انہوں نے لڑائی کا تصور بھی نہ آن دئیے تو مار دئیے کا گجار دئیے آرش ہے کیون کریے سوچ سوچ سوج منشوبہ انہوں نے سور پڑیا سور کی سور کے پنڈ والے فصل چڑھ دیتا اچھا جی ایک چڈیا دوجا چڈیا چار پانچ اس طرح سور بندہ اس پنڈ کا گیا ان کو لگا یار تیسلیں سور بڑے پھرتے رل کے ماریے نا گل ہاں، تو بڑی چنگی مشورہ تو بہت چنگا ہوں ویخ ہونا سوچیا کہ سی بی کی کر دو ہزار بندہ پنڈ کا کٹا کر پھر پنڈ رل جان گے آپ کرنا ایس نجا مارنا نہیں جس نے سارے پنڈ دے دے دے دے آلے دوالے مربیاں چکر نا ہن جتھوں سچی دس 3000 بندہ لنگ جائے تے 500 کتے اور پنڈے سور اس سور ہی چنگا سی سچی دس کہ نہیں چلی جی دا سور نے تباہی دی تھی لوڑی ہوں پا جی سور اگے اگے تین ہزار بندہ پیچھے پانچ سو کتا رائفل پڑی لا لا لا لا بو بو بو بو او لگا جاتا ہی ہوا لگا جاتا ہی جدو سامنے آئے او لگا جاتا ہی مارنا نہیں چکر دیکھ کے آخری جدو جتنے نقطے تو ترے سن نا اسٹاپ تو اسے لیا کے سور مار چڑیا ہوں جہے فدو سن وہ ٹول چک رہا ہوں سور مر گیا سور مر گیا سور مر گیا کچھ سیانے سن نظر پھیری گروپ نہ کو سور فرد چاہیے ہوں سم لے ملکوں کے ملک گجر گئے ہر قوم قوما دیا قوما سڈیا تباہ ہو گئی رشتہ ختم ہو گئی سب کچھ تباہ کر بیٹھے آخر چاہ کے سور مریا ہے کیونکہ بہن چوت نے سور پجا سی مارنا بھابی سور وہ رکوالا ہے سب کو پتا بھابی سور کی جتھے میں نہ ہونا جتھے بھابی اسلام کی خاطر جنگ پیر کرتے ہوئے نا اتنے یہود نے سارا کی لڑ نہیں آئی اسلام دی خدمت واسطے جتنے بھابی پیر رکھ یہود لوگ یہ نہیں جی آدھے نا سیانے مثال بنی تیرے ورگے سجن کے دشمن کی بہن سجن کیوں کہ ہوئی وہاں بھی کتا ہے کہ عرب دے اندر ترک نال لڑ رہا ہے برطانیہ نو بچا رہے ہیں برطانیہ کی حمایت ہو رہی ہے پھر حکومت اپنی برطانیہ تو حکومت لے رہا ہے مسلمان لکھا مار رہا ہے کابے کا خلاف فر کے کھڑا ہے تا مار دیتا ہے روزہ رسول تو بیٹھا ہے تا مار دیتا ہے جنت البکی بیٹھا ہے تا مار دیتا ہے جتنے آ کے کیوں یہاں بہن چودہ ایک خارجی ٹولا ہے یہاں کا فتوا ہے کہ ساڈے تو سوا سارے کافر مشرق نے راجد القتل نے لیا جہاں پر ملے ابو جال کو چوڑو اس کو مارو

کہ مسلمان ہیں جڑے سنی نے دربار تو جان والے نے جن سنی نے سارے مطلب تو سارے ابو جال سے بڑے مشرق ہیں ان کی عورتیں ہمارے لیے حلال ہیں بغیر نکاح کے ان کے مال ہمارے لیے غنیمت ہیں یہ ابو جال سے بڑے مشرق ہیں ان کو مارنا واجب ہے چاہے یہ کابے کے اندر گھسا ہوا اس کو مار دو کابے کے اندر غلاف جڑا کھڑی کڑا تھی نہ مار چودہ انہوں نے قتل کر دیتا آخر پچتے پچتے پچتے پچتے آئے تو, تو روزہ رسول کے کول آئے نہیں اتنے بہن چودہ کا پنجا بندہ آگاہ ہوا دو ڈھائی سو بندہ

ماشاء اللہ ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم پر بہن یقین دے سرکار ہیں سارے سرکار اے نورانی صاحب اے نیازی صاحب فلانے صاحب کاظمی صاحب فلانے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں تو میں تقریر چاہتا ہوں میں انہوں نے پوچھو پاسے کر کے کون ہے کافر ہاں، یہ کون ہے کافر وہ کون ہے کافر پھر ہم ایک ہیں کی مطلب سارے زیادہ مطلب پڑھنا کو اور پڑھنا انی روڑے تے کتی انی قوم روڑی آن دیئے کتے بندے میں کھا رہا وہ سجے کبے روڑے جانا نہیں بابا جی پتا کرے اور نالے بندے دس بھی کن بندے نے روٹی جلدی کرو بندے گنو